عطا نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھاتے یعنی تمتو کرتے تو ہم یوم النحر اور بقیہ ایام تشریق میں سات افراد کی طرف سے ایک گائے ذبح کرتے اس ایک میں شریک ہو جاتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو نوے